سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوض العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين في الآيات الكريمة اللہ تبارک بطالہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان سود اور تجارت کی طرف متوجہ کیا ہے ان سے پوچھا ہر ابل کو مالا تجارت اے ایمان مالو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف تم جی تم من عذاب علیم جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بتا لے تمہارا تم میں نون بلّہ رسول ودا ہدون فی فبیل وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے ایسا ایمان جس میں کوئی نقص نہ ہو ایسا ایمان جو ہر قسم کے تربت اور ترقت سے خالی ہو ایسا ایمان نہ ہو جو کسی دلوی مسلحت یا کسی نقد کی نظر ہو جائے پختہ ایمان ہونا چاہیے جس میں کوئی لپٹ نہ ہو کوئی مداخلت نہ ہو چاہے دنیا متصدر کہتی رہے جو سب سے بڑی خام خیالی وہ ٹھوس کتاب و سنت کی بات کرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصدد کرتا ہے کیا کتاب و سنت کی بات کرنا تصد ہے اور رسول ہی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پختہ اور مستم ایمان لاؤ ایمان کی نشاندہی تو پہلے کر دی جب فرمایا جا الذین آمن اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ رکھنے والو نشاندہی پہلے ہو چکی لیکن اگر وہ کافی ہوتا وہ دعویٰ ہماری نجات کے لیے کافی ہوتا اللہ تبارک بتانا جس سودے کی طرف رہنمائی کرتا وہ سودا ایمان کا سودا نہ ہوتا مجھے ایمان کو ثابت کر چکا ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے جو تصاہی پسندی غفلت یہ جھیل اور یہ لچک یہ ایمان مطلوب نہیں جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد میں پوری حاکمیت ہونی چاہیے ان فلموں کی میں کام مکمل حاکمیت اپنے وجود پر اپنے معاشرہ پر چاہے وہ عقیدے کا باب ہو یا عمل کا باب ہو مکمل حاکمیت ہوگی تو پھر یہ سادہ پورا ہوگا حکم رون اب اللہ و رسول قرآن حکیم کے ساتھ حقیقی تعلق ہو جہندر علیہ السلام السلام کی سنت کے ساتھ حقیقی تعلق ہو تو پھر وہ انسان اس سودے کا حقدار ہے جسے اللہ تبارک اخبار نے اس مقام پر پیش کیا کیونکہ اس ایمان کا تصور کتاب و سنت کی عبادت کے بغیر مکان معدوم ہے میں ناقص نہیں کہتا معدوم ہے لہذا جنہیں کتاب و سنت کی دولت ملی ان کے لیے یہ مقام بڑا قابل توجہ ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور کتاب و سنت کی پیروی اور کتاب و سنت کی تنخیص اس کے لیے پوری کوشش کریں یاد رکھیے ذاتی پیروی ذاتی طور پہ اپنے عقیدے کو سنوار لینا یا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا یہ کافی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب کے عقیدوں کو اور سب کے اعمال کو سنبھالنے تؤمنون ورسولہ اللہ اس کے رسول کے ایمان کا پرچار اور اس دعوت کو لے کر کھڑا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے اللہ تبارک نے بار ہاں بار اس دعوت کو پیش کیا کتاب و سنت سے محکم دلائل ملتے ہیں کہ جب تک تبلیغ نہیں کرو گے کتاب و سنت کی اشاعت کا کام نہیں کرو گے ایمان ادھورا اپنی ذات کو سنبھال لینا یہ پہلا قدم ہے آخری قدم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ آمنوا او انفسکم و اہلیکم نار اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ جہنم کی آگ اگر ذاتی اصلاح کافی ہوتی کو ہم ہوتا تم پر اس آیت کو ختم ہو جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لو تاکہ لیکن نہیں ایسی طلب ہونی چاہیے جیسی پہن پر اسلام کو اسلام فرمایا کرتے تھے کہ انی آنکھ ہے تم کہ خوشہ بھی تو ان تم تک یہ لوگ تم پوری کوشش کرتے ہو کہ ہم جہنم میں کود جائیں جہنم میں داخل ہو جائیں لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال یہ کوشش ہونی چاہیے تو تم تمہارا سفا تم کر ملنار دان کا تھا تم جہنم کے گڑے پر کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تم کو نکالا اپنے پیغمبر کے ذریعے اور اپنے پیغمبر دعوت کے ذریعے پہلا انتہائی بصیرت کے ساتھ اس مدعا کو سمجھ لو تاکہ ہر قسم کا شک دور ہو جائے اور کام کرنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے سبس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رکھے وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے آپ پر صبر کیا ہے جو آپ کو حق کی دولت دی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سمجھو یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی دولت آپ کو دی بہت سی جماعتیں ہیں بہت سے گروہ جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن تعلق کی جو اصل نوعیت ہے جو حقیقی تعلق ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کروایا ہے قرآن کے ساتھ سب کا تعلق ہے قرآن کو سب سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی رائے سے جس طرح ان کی سمجھ میں آ گیا جس طرح ان کے بڑوں نے سمجھ لیا بہت سے گزرا فرقے گزرے انہوں نے اپنی بدرتوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو دری دی لیکن فرق یہ تھا کہ اپنی رائے سے قرآن کو سمجھا اگر قدریا نے تقریر کا انکار کیا تو ان کی دلیل بھی قرآن سے مگر اپنی مرضی کے مطابق اس طرح سہمیا کے بنا تھی مطالعہ تھے سعارت تھے آج بھی بہت سے پھرتے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق کے دعوے دار ہیں لیکن وہ تعلق غلط ہے البتہ سماج اہل حدیث پہ یہ فخر آتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں تعلق قائم کرتے ہیں کہ ہم کی سنت کی روشنی ہے یہ قرآن کی تعبیر بھی آسمان سے آئی کتاب ان ہوں آیات ہو خود چلک ملت الحکیم پڑی راغی یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مسجد ہیں پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی یہ تفصیل پیغمبر اخلاق اسلام نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ سننا خطلب مل نسل حکیم الفیب یہ تفصیل بھی اللہ کی طرف ان علینا جمع ہوا قرآن فائدہ کرانا ہو فتب قرآن غم امنا علینا بیان اے پیغمبر اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہمارا کام آپ کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے امر اما علینا بیان اس قرآن کا بیان اس کی تقریر اور اس کی تصویر یہ بھی ہماری ذمہ داری ابن عطیہ کہا کرتے تھے کہ کان جبری علیہ بل سنت سنا کان علیہ بال قرآن جبریل عمیب جس طرح پیغمبر نسلاق و سلام پر قرآن لے کر آتے تھے اسی طرح پیغمبر نسلاق و سلام پر سنت بھی لے کر آیا قرآن کو سمجھنا حدیث کی روشنی میں اور پیغمبر نسلاق والس کی سنت کی روشنی میں یہ اصل کام تھا تعلق اور اگر قرآن کو سمجھا گیا اپنی آرا کی روشنی میں اپنی خواہشات کی روشنی میں یہ تعلق کی کوئی صورت نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من سادل القرآن امان ہو یا خوب ہو جنت القرآن قرآن رانا بہ ہو النار جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا قرآن کا پیروکار بن گیا یقوب ہو گرجنت یہ قرآن اسے اس وقت نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جنت میں پہنچا جا رہا بندہ اگر قرآن ادھر اظہار اور جو خود قرآن کے آگے ہو گیا آگے ہونے کا معنی یہ کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو قرآن پر مسلط کیا بنا یہ خوب خوب یہ قرآن اس کو جہنم میں داخل کر اصل خود ہے اپنی مرضی کی روشنی میں یا اپنی خواہش کی روشنی میں قرآن کو مت سمجھو قرآن کے ساتھ تعلق مت قائم کرو کے ساتھ اسلام نے فرمایا من کرا منصان اصل قرآن ہی جس نے قرآن میں اپنی رائے یا اپنی خواہش کو استعمال کیا اپنی مرضی کو مسلط کیا تو دنیا میں سمجھ لو کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانا جہنم کتانا جہلم کیا تھا منصال اصل قرآن برائی شاہد اسبی اسلام کے اس نے قرآن نے اپنی رائے کو استعمال کیا یا اپنی خواہش کو استعمال کیا اگر اس نے صحیح تفسیر بھی کرنی اگر وہ صحیح تفسیر کو پہنچ بھی گیا تو اب غلط قرآن کو سمجھو اسی تعمیر کی روشنی میں جو تعمیر یہ ہے مقام سنت اس وقت تک قرآن ادھورا ہے جب تک کہم بدلسمات اسلام کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو صحیح مقام نہیں دو گے اور یہ دولت ہے ہمارے پاس اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے سنت کا جو مقام کہ ہم اسلام کی حدیث کی جو حیثیت مسئلہ مطلب کے اہل حدیث یہ ہے دنیا کی کسی جماعت میں نہیں سورت کے ساتھ اس مدعے کو سمجھو سورت کے ساتھ یہ جانو کہ ہم حق پر ہیں تاکہ کام کرنے کی راہ جو ہے وہ صاف ہو جائے امت کے بغیر کسی کی کیا حیثیت ہے چاہے وہ کسی بھی نام کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیسا بھی تعلق پیدا کرنا کوئی بھی نام ہو کسی بھی نام کے ساتھ وہ قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا لیکن سنت کے بغیر وہ ادھورا ہے اسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عمر یہ تعلق کرتا ہے ماں فا ہوں ان کے بھائی اگر صاحب علیہ السلام و اسلام آج زندہ ہو کر آ جائے تو وہ اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جائے اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا تو اپنی تورات پر نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جائیں گے جنت کے بھائی جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جب تک میرے قدم پر قدم نہیں رکھیں گے جنت میں نہیں جاتے یہ سنت کی حیثیت ہے یہ پہمبر نے اخلاق اسلام کی حدیث مقام بات سے بات نکلتی ہے یہاں ذکر ہے موسا اسلام کا صحیح بخاری کی حدیث لیکن ایک پیغمبر نے آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے کر گئے ہیں متواتر حدیثیں ہیں صحیح بخاری نے مسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے بارے میں دوبارہ آنے کی خبر وہ دوبارہ آئیں گے اور پیغمبر اسلام اسلام کی حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس وقت حق لکھ کر سامنے آ جائے اور ظاہر ہے وہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہے جب وسلم ہے جناب موسا علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ ماں بس ہوں علت کے جب تک وہ بھی اپنی بات پر اور اپنے معاشرے پر میری سنت کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے تو کیا موسا اخلاق عیسا اخلاق اسلام جن کا آنا یقینی ہے وہ اس حکم سے مستقبلہ ہے یہی سے سمجھا کہ اصل محض کیا ہے کیا عیسا الناط اسلام آ کر کافی کی نسبت اختیار کریں گے کیا وہ مالکی ہوں گے کیا وہ سمبلی ہوں گے کیا وہ ہمرسی یا ہوں گے اگر کہوں کے ہر ہاں، تو پھر اس سے بڑی کوئی گستا بھی نہیں کہ اللہ کا ایک کے اندر کسی امتی کا مقدم بن جائے اور اگر کہو کہ نہیں تو پھر جان لو جو چیز اس وقت حق ہوگی وہ آج بھی حق حق دار ہی ہوتے جو چیز اس سال اسلام لے کر آئیں گے وہ حق ہوگی اور جو چیز اس وقت حق ہوگی وہ آج بھی ہے کتاب اور سنت کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں جب یہ فکر سامنے آ جائے کہ اس کائنات میں اگر ستان عزت دی ہے اللہ نے تو ہم کو دی ہے تو اس کے لیے کام کیا جائے اللہ رب عزت حق والوں کو ذلیل نہیں کرتا راہ عزت ہمارے رسول ہی بلند ونی عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ان کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے کام کرنا چاہے اس کے لیے اپنی جان خرچ کرنی پڑے اپنا مال خرچ کرنا پڑے اپنی صلاحیتیں توانائیاں اس راہ میں صرف کرنی پڑے اب اس کے لیے کام کرنا ہے صرف آپ میں نے قرآن حکیم کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اسلامی انقلاب صرف آپ لا سکتے ہیں بس اللہ صاحب نے قرآن حکیم میں سنا دیا سب تم عمد نہیں کہ قوم جو ہندو ہوں گے یہ نہیں اگر تم وہ سب ہو گئے تیرے باغی ہو گئے پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا اس قوم کے ذریعے انقلاب لائے گا اس قوم کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ کو ان سے محبت ہوگی آپ محبت کے دعوے دار تو سب ہیں سب دعویٰ رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کا لیکن محبت ہے کیسی محبت کی بنیاد کیا ہے اسے کوئی نہیں سمجھ کسی نے کچھ بنیاد بنا لی کسی نے کچھ بنیاد بنا لی لیکن اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرنی ہے اس نے کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ اطاعت پر فرما برداری ہے اللہ سے محبت کا معنی یہ کہ قرآن حکیم کی اطاعت کی جائے اور پیغمبر اسلام اسلام سے محبت کا معنی یہ کہ آپ کی سنت کی فرما برداری کی جائے اور کتاب و سنت کی دولت آپ کے پاس ہے اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت آپ کو ہے اور آپ ہی کے ذریعے یہ انقلاب آتا قلت و کثرت مسائل کی کمی ہر نقطۂ نگاہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں کم من سے غلط سر غلطی اللہ اللہ کے حکم سے چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی میں نے عرض کیا تھا کہ بسائیں کی ظاہری طور پہ شریعت میں کوئی حیثیت اگر کوئی قوم بہت سے وسائل کی مالک ہے وہ اپنے دل کی مالک تو نہیں ہے نا دل کا مالک تو اللہ اگر اللہ وسائل رکھنے والوں کو بزدل کر دے تو ان کے رسائل سارے خواب میں مل جائے جن کے پاس وسائل نہیں ہے اللہ ان کو شجاعت دے دے بہادری دے دے تو مسائل کے بغیر بھی وہ فتح سے ہوں ہر صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہو اور اسی اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی میں کام کیا اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے چاہے وہ جان سے کیا جائے چاہے وہ مال سے کیا جائے اور یہ اگلی شرط ہے اس صاحب ہم عدل کم اللہ دن تم جی تم عذاب علی تو اللہ نے اس مقام کا سودا رکھا کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے اس سودے کی پہلی فکر یہ ہے کہ سکھ میں اللہ رسول کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے وہ تو ہے کتاب و سنت کی پیروی ہے اس کا صحیح مقام ہے کتاب و سنت کی حاکمیت ہے لیکن اگلی سب پر گزار کر تم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ تو رہی تو یہ سادہ پورا نہیں ہوا سادہ کی تکمیل ہوئی ہے یہ امبان سلمان ہو کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد جہاد کا کنارہ کٹی نہیں ہونی چاہیے سب جہاد کی ضرورت ہو جہاد کر اسلام کی دعوت کا انحصار اسی چیز جہاد یہی بنا ہے کہ جو اسلام کا سچا عاشق ہوتا ہے اور جو معاشرہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکتا ہے وہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کا بچہ بچہ مظاہر اور غازی اس تصور کے بغیر اسلام کی حقیقی تصویر کسی نہیں ہوتی جب تک معاشرے کا بچہ بچہ مظاہر نہیں ہوگا اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا یہ اسلام کی تربیت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ صدر کے لیے سفے باندھی جا چکی جب میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا دائیں طرف دیکھا تو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا میں پریشان ہو گیا کہ دایا بھی غیر محفوظ ہے دایا بھی غیر محفوظ ہے ایک بچہ کیا دفاع کر سکے سوچ رہا تھا کہ اپنی پوزیشن بدل لوں ایسی جگہ چاہوں جہاں میں منا اور میتھرا دونوں محفوظ ہو تاکہ بہادری کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ جہاز ہو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ سائن والا بچہ میرے پاس آیا بڑھا کر مجھ سے پیار کرتا ہے میرے بازو کو پکڑ کے گزارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یار ہم نے کئی لگا اے سچا بتاؤ ابو چاہ طرف والا بچہ بھی اسی سورج کے ساتھ آیا اور مجھے پکڑ کر کہتا ہے کہ یا ہم میں این ابا چہل اے چچا بتائیے ابو چہل کا میں نے کہا وہ تو کفر کا سب سے بڑا جنگو ہے سردار ہے تم نے اسے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو بچے جواب دیتے ہیں میری ماں اور بہن نے سنے بچوں نے جواب دیا کہ جب دونوں بھائی ہیں تب ہماری ماں نے ہمیں میدان جہاد جہاز میں بھیجنے کے لیے تیار کیا تو یہ حکم دیا تھا کہ ابو ابوال دین کا سب سے بڑا ہے اور پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا حستاس ہے لہذا صدر کے میدان میں تمہارا ٹارگیٹ ابو ہونا چاہیے یہ مسلمان مائیں ہیں تو ان حدود کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور ہم بھی یہ قسم کھا کر رہے ہیں کہ ابو شاہ کو مارا بغیر اس میدان سے نہیں پلٹ گئے یہ قرآن کی اتباع کا آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کا لوگ علم جو کفر کے بڑے بڑے پاپی ہیں ان کے گھر تانے ہیں سب سے پہلا ٹارگیٹ ان کو بناؤ کفر کے ایمانوں کو قتل کرو انہیں اپنا ٹارگیٹ بناؤ تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ ایک بچہ بچہ مجھے اسلامی عورت کا کردار آپ نے دیکھ لیا میدان عہد میں جمہوری کے لیے صحابہ جا رہے ہیں جا رہے ایک خاتون آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اعلان سن لیا کہ مجاہدین کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس کوئی جوان اولاد نہیں اس کی جھولی میں خار بچہ تھا اے اللہ کے رسول اسے قبول کر اسے اپنا ساتھ لگا کہ ہمبل اخلاق اسلام نے سنایا تمہارا جذبہ تو ثابت ہے لیکن کس بچے کو ساتھ کیوں لے کے جاؤ یہ وہاں کیا کر سکے گا اس کی حفاظت تو ہمیں کرنی پڑے گی یہ تو شیر خار بچہ ہے حرکت نہیں کر سکتا جو میدان جہاد میں کیا ہے اس خاتون کی پاکیزہ ذہنیت کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اولاد اس سن میں شریف ہو لیکن جوان بیٹا نہیں شیر خار بچہ اس کو قبول کر لے قبول کیسے کریں کروں وہاں کیا کرے گا کہتی ہے کہ اللہ کے میدان جہاد میں اسے اپنے پاس رکھیے گا دشمن کی کوئی تلوار کوئی تیر کوئی میدا اگر آئس کی طرف آئے تو میرے بچوں کو سامنے کر دیجیے اسے دھان کے طور پہ استعمال کیجیے میرے بچوں کو اس دن میں ضرور قریب ہو یہ تربیت ہے ہم کے چار بیٹے چاروں جوان بیٹے ایک دن میں قریب ہیں اور اس یک دم خبر ملتی ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو کیا کہ الحمد للہ اللہ تعالی شکر ہے کہ نے آج سے مجھے یہ شرط خدا فرما دیا کہ میں شہید بیٹوں کی بات یہ اسلامی معاشرہ ہے اس معاشرہ کی تکمیل کے بغیر سارا ایمانی پورا نہیں ہو سکتا اس فائدے کا دو جب ہے ایمان اور جہاد یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے کا ہے اس مسئلے کو میں آپ کے ذہنوں کے قریب کر رہا ہوں کہ یہ نہج اور یہ روش ہمیں اختیار کرنی ہے اس کے بغیر اسلام کی تنقید ممکن نہیں میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں پر قبر چڑھا کر اپنے عہدے کے حلق اٹھاتے ہیں ان سے آپ توقع مت رکھیے کہ وہ کتاب و سنت اور توحید و سنت کا نظام لائے ان سے توقع ہٹا دیجیے کہ قبروں پر قبریں چڑھا کر علی ہجیاری کے نظام پر جا کر اس کے بعد اپنے عہدے گھر بتاتے ہیں وہ اپنا مشن شروع کرتے ہیں تو پہلے تین چار مزاروں پر حاضری دیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں ان سے سبق رکھیے کہ وہ توحید لائیں گے یا قرآن و حدیث لائیں گے ختم کر دو ان سے اب یہ رکھو کہ یہ نظام ہم نے لانا ہے اور ان خطوط پر محنت کرو کوشش کرو نظم نصب اور اتحاد کے ساتھ حقیقت بھی یہی ہے یہ کام آپ کا کوئی مشرق توحید نہیں لا سکتا کوئی مقلد کسان سنت کی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا یہ حاکمیت لے کو ہی قائم کرے گا جن کے پاس توحید بھی ہے قرآن بھی ہے اور حفیظ اور خاص طور پر نوجوان اگر ہمارا یہ جسم اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں کو شہید کر دیا گیا شہید کیا جا رہا ہے سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں اور زبان پر کچھ اشعار آ گئے کہتے ہیں کہ مسلم کہ آج میں سنیت پر لگتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا دل توحید و سنت کی محبت سے سرشار ہے میں ہوں مسلمان ہوں لہذا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے قتل کرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سیما سیما کر کرتے سب کچھ ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن خوش ضرور ہوں کہ آج میں اپنے آخری حق پر اللہ اس کے رسول کی محبت کی سرکار اسلامی معاشرہ ہے یہ اسلام کے نوجوان ہیں یہ موت سامنے ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسوار ہے ہی سنت کا پرچار کروں کی وجہ سے دلی کو لٹکانے والا کہتا اتارو کہ رو پڑا شاید موت سے ڈر گیا کیوں روتے دیا کہ روتا اس لیے ہوں کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونے میں اتنی لذت ہے اتنا فروغ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک سال میں ایک ایک جان ہوتی اور باری باری ان کو اللہ کے راہ میں قربان کر تو تو خواہش ہے کہاں خواہش یہ ہے کہ دور کا نماز پڑھنے کی اجازت ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی نماز بڑی مختر کر حالانکہ صحابہ اور پیغمبر چند صلاح اسلام لمبی نمازیں پڑھا کر مختر نماز پڑھی اور فارغ ہو کر کہتے ہیں کہ آج کی نماز میں بڑا سرور آ رہا تھا لیکن نماز کو مختصر کیا اس لیے کہ اگر لمبا کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ موت سے ڈر رہا یہ اسلامی بیٹھنا ہے ان خطوط پہ چلنا ہوگا اس مقام کو پھر سن لو بار بار سنو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے جہنم سے بچاؤ کے لیے ہم سے سودا کیا تم جی تم ابان علیم اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے سودے کی طرف جو تم کو دردناک آزاد سے بچا لے تو سودا کیا ہے بڑا شکریہ اللہ رسول ہی تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اپنا عقیدہ اپنا عمل ایمان کی روشنی میں مکمل طور پر صحیح کر لو اور اس کے بعد یہ شرط ہے اللہ جو تم کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو فرمایا کہ تم خیر اللہ تم تم تم اگر تم میں علم ہے کہ یہی راستہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں فرمایا اگر اس راہ پر چلا گئے تو یا تم ضرور نہ تم اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ مار کر دو اگر کس راہ پر چلو تو تمہارے سارے گرہوں کی کی ہے اللہ رب العزت تم کو میں داخل کر دے گا جن میں نہاری ہوں گی جنات کہ جنت ابی میں تم کو اونچے اونچے اور شاندار محل عطا فرمائے گا یہ سب چیزیں تم کو ملیں الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی فرمایا کہ وہ تو ایک چیز اور بھی تم سب کو پسند ہے نسل میں اللہ نہ ہی ختم کرے کہ اللہ کی مدد اور قریبی فتح یہ بھی تم کو ملے چاہے تمہاری تعداد کم ہو مسائل کم ہو لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا عمل ٹھیک ہوگا اور جہاد ہوگا عملی طور پر تو یہ بھی بھائی سن لو کہ اللہ رب العزت تم کو مدد بھی دے گا اور قریبی فتح بھی دے گا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تو عید کرو اور ان خطوط پر سوچو کہ کس طرح ہم اکٹھے ہوں اتحاد پیدا ہو اور نظم پیدا ہو تاکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم کوشش کریں محنت